ولغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ سورت الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم لکم آمالکم ذنوبکم میرے بھائیوں آج اصل خطبے کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ اسلام نے بہت ہی زیادہ تاکید اور بہت ہی زیادہ زور دیا ہے کہ ہر مسلمان کا گھر جو ہے وہ اسلامی گھر بنے ہمارے معاشرے میں ہمارے گاؤں اور شہر میں جو بھی مسلمان گھر ہو وہ مسلمان نام کا نہ ہو بلکہ ایک مسلمان گھر ہو جس کے گھر کے اندر اسلامی طرز کی زندگی گزاری جا رہی ہو اسلام نے اس پر بہت ہی زیادہ تاکید کی ہے کیوں اسلام خیر و برکت والا دین ہے اللہ رب العالمین نے اسلامی اور اور اسلامی تعلیمات میں تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا آخرت دونوں کی بھلائیاں اور کامیابی اللہ نے رکھی ہے اسی لیے رب العالمین اور رسول اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کیا ہے کہ ہر مسلمان کوشش کرے کہ اس کا گھر ایک اسلامی گھر ہو مسلمان کا گھر ہو ہر اللہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان ہاں، اللہ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان مسلمان ایک ایسا اپنا گھر اسلامی گھر بنا کے رکھے کہ پاس پڑوس میں رہنے والوں کو احساس ہو کہ ہاں یہ مسلمان گھر ہے یہ ہاں اسلام کی پابندی کی جاتی ہے ہمارے گفتار ہمارے کردار ہمارے رویے ہمارے سلوک سے پڑوسی کو بھی احساس ہو کہ ہاں ہم سے اچھا یہ دین رکھتا ہے اور ہم سے اچھا یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے تو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام و نے اس اسلامی معاشرے یا کسی گھر کو اسلامی گھر بنانے کی ابتدا جو کی ہے وہ بہت ہی بنیادی چیز رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے گھر کی آبادی جو شروع ہوتی ہے وہ شادی سے ہوتی ہے انسان شادی کے موقع پر اپنا ایک مزاج بنائے اور اپنا ایک فیصلہ کر لے کہ ہمیں اپنے گھر کو ایک ایسی دیندار بیوی سے آباد کرنا ہے جو تقوا شعار ہو دیندار ہو جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کرنے کا شوق و جذبہ ہو شریعت کی پابندی کرنے والی ہو اگر ایسی عورت آپ کے گھر میں آئے گی تو دین لے کر کے آئے گی پھر آنے والی نسل جو آپ کی ہوگی وہ ایک دینی ماحول اور دینی معاشرے میں پرورش پائے گی اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں اور بڑی رغبت دلائی گئی ہے آن فرمایا تن تن کہو المرأة لعربعین لمالها وجما وجمالها ولحسبها ولدینها اللہ کے وسلم فرماتے ہیں کسی عورت سے دنیا میں لوگ یا کوئی انسان جب شادی کرنا چاہتا ہے تو چار چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک چیز کو دیکھ کر کے وہ عورت پسند کرتا ہے تم کہو بہن جب بھی کوئی انسان شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کے موقع پر وہ تین چار خوبیاں ہوتی ہیں عورت کے اندر ان چار خوبیوں میں سے کسی نہ کسی ایک خوبی کو دیکھ کر کے مرد پسند کرتا ہے کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے وہ کیا ہے نمبر ایک لہا کبھی کوئی انسان کسی عورت سے شادی کرنا اس لیے پسند کرتا ہے کہ بڑی مال والی ہے دولت والی ہے یا اس کا باپ بہترین کاروباری مال دولت والا ہے اگر اس سے شادی کر لیں گے تو ہماری غربت دور ہو جائے گی یا یوں سمجھے اس سے شادی کریں گے تو ہمارے پاس بیوی کی وجہ سے مال آ جائے گا کچھ لوگ تو عورت کے مال کو دیکھتے ہیں اب اس کے بعد دین ہو ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں صرف مال دیکھتے ہیں نمبر دو آپ نے والی نمایا علی ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ عورت کی ذات دیکھتے ہیں نہ حسب برادری دیکھتے ہیں نہ دین دیکھتے ہیں نہ بس اس کی شکل صورت پر فریفتہ ہو جاتے ہیں بس یہ ہماری منتخب ہے یہ ہماری پسند ہے اب کچھ نہیں دیکھتے نہ چھوٹا بڑا دیکھتے ہیں نہ مال و دولت دیکھتے ہیں نہ دین اور بے دینی دیکھتے ہیں بس دیکھتے ہیں بس انہیں شکل صورت بھا گئی اور اس کو انہوں نے پسند کر لیا بس اسی پر وہ شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اب سوچ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب کسی کی صورت ہو شکل کو اس نے جمال کو پسند کر لیا تو مسلم اور غیر مسلم کا بھی کتنے لوگ پرواہ نہیں کرتے یہ ہے دوسرا دوسری وجہ نمبر تین والے ہاسا بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شادی میں اس عورت کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں شادی کے لیے جو حسب نصب ذات اور برادری سے ذرا اونچے درجے کی اونچے درجے کی ہو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے سوچتے ہیں برادری میں ہماری کوئی بہت اچھی پوزیشن تو نہیں ہے لیکن یہ اونچے خاندان بیان کی ہے ہماری سسرال وہاں ہو جائے گی ہماری بیوی وہاں سے آ جائے گی تو ہمیں بھی اس کے برکت سے معاشرے میں عزت مل جائے گی کچھ لوگ حسب نصب اوقات اور برادری اونچے خاندان پورے سے پسند کرتے ہیں نمبر چار کچھ بھولے بھالے جن کو لوگ سمجھتے ہیں جس کو بے خوب سمجھتے ہیں کچھ بھولے بھالے جو ہوتے ہیں بیچارے وہ نہ مال دیکھتے ہیں نہ جمال دیکھتے ہیں نہ ذات برادری دیکھتے ہیں صرف عورت کے دین اور تقوا کو دیکھتے ہیں آپ نے ساتھ رمایا یہ چار چیزیں ہیں چار چیزوں میں سے نبی حضرت ابو ہریرا کو مخاطب کر رہے تھے اور حضرت ابو ہریرا حدیث کے راوی ہیں آپ یہ چار چیزیں بیان کی کچھ لوگ شادی کرتے ہیں عورت کے حسن کی بنا پر کچھ اس کے حسب نصب پر اور اس اس کے کے کے مال و دولت پر اور بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ہیں جو عورت دین کو دیکھتے بے دین ہے تو مال کی وجہ سے پسند آتی ہے عورت نہ حسن جمال کی وجہ سے پسند آتی ہے ساری چیزیں ہیں لیکن دین نہیں ہے تو اس مرد کو پسند نہیں آتی اور بے دینی کی بنا پر آپ نے ساتھ رمایا فرد فرد الدین اے نوجوان اے مسلم مرد اگر تجھے شادی کرنی ہے تو تم کامیابی حاصل کر لو دین دار عورت سے شادی کر کے نبی سامنے ایک دیندار عورت سے شادی کرنے کی رغبت دلائی ہے کیوں اصل میں آپ حضرات جانتے ہیں آپ کا اگر ایک بیٹا آپ کی ایک بچی اگر غلط قسم کے دوستوں کے ساتھ کالج میں جاتی ہے غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہمارے بیٹی یا بیٹی ہمارے بچے کالج میں جاتے ہیں غلط غلط دوستوں کی بنا پر ہمارے بچہ بگڑ گیا میرے بھائی وہ تو چند گھنٹے آپ کی اولاد آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی چند گھنٹے رہتی ہے دوستوں کے ساتھ تو وہ تو ان کی دوستی بگاڑ دیتی ہے ایک بے دین عورت یا ایک دیندار عورت جس کے ساتھ آپ کو چوبیس گھنٹے ساری زندگی گزارنا ہے اس کے دین یا بے دینی کا اثر آپ کے گھر پر ضرور پڑے گا اگر بے دین عورت آئے گی بیوی نہیں کا اثر ہوگا اور اگر دین دار آئے گی تو آپ کے گھر میں دین کا اثر ہوگا اسی لیے نبی نے سفر ربت دلایا کہ جس کے ساتھ تم کو زندگی گزارنا ہے ایک دن دو دن گھنٹے دو گھنٹے کا معاملہ نہیں ہے ساری زندگی کا معاملہ ہے تو اپنے گھر میں بے دین عورت نہ دین دار عورت لاؤ تاکہ تمہارے یہاں ایک دینی ماحول بن پائے اسی لیے نبی علیہ السلام اسلام ارشاد فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل امام ابن ماجہ امام ترمیدی امام شاہ بہتی محمد اللہ کرتے ہیں ایک موقع پر الیاب رسول نے اوشا فرمایا اے مسلمانوں اخبرکم رسم اخبرکم ب المر میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ ایک مرد سب سے بڑی چیز سب سے بڑی دولت اپنے پاس کب اکٹھا کر سکتا ہے لوگوں نے کہا ضرور بتائیں آج فرمایا المر اتوال ایک مسلمان اپنے گھر میں اور اپنے زندگی میں سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا خبانہ جو اکٹھا کرتا ہے نے فرما وہ ہے گرچہ مال و دولت کم ہو تجارت اور کاروبار کچھ نہ ہو محنت مزدوری کرنے والا ہو لیکن اگر اس کے اپنے گھر میں ایک دین بھار پڑھی لکھی سمجھ رکھنے والی تکوا شعار عورت اگر گھر میں آ گئی تو سمجھو کہ دنیا کے سب سے بڑی دولت اس کے گھر میں آ گئی ہے اس لیے ہر اس میں خود بے خیر ماں یکرے مرو الیہا سرت سر ویڈا امرہ اثا اٹھ ویدا عنہا حفظت ہو نیک بھی شوہر کے حقوق پہچانتی ہوگی بچوں کے حقوق جانتی ہوگی شوہر کے ماں باپ کے حقوق کو پہچانتی ہوگی شوہر جب بھی اپنے بیوی کو دیکھے گا تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا خوش ہو جائے گا کیوں بیوی کی وجہ سے اسے کوئی ٹینشن اور کوئی فکر نہیں ہے ہمارا ہو اور جب بھی شوہر کوئی بات کہتا ہے تو شوہر مانتی ہے اور اطاعت کر لیتی ہے اسی لیے نبی علیہ السلام اسلام نے عورتوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت کا اعتاد کی بڑی تاکید کی ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ شوہر اگر بات کہے اور کوئی بات ہے کسی چیز کا حکم دے جائز کا اگر عورت بجانا لائے ہونے لگتا ہے میاں میں ناراضگی اور کشیدگی شروع ہوتی ہے اسی لیے آپ نے ساتھ رمایا نیک بیوی کی خوبی یہ ہے کہ نہ آتا ہو جب بھی شوہر اس کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتی ہے نمبر تین یعنی تیسری بڑی خوبی یہ ہے اذا حافظت ہو اگر شوہر گھر میں نہیں ہے کہیں باہر چلا گیا ہے تو شوہر کے عدم موجودگی میں اپنی عزت کی اپنے شوہر کے مان کی اپنے اولاد کی قرار دی گئی ہے کیونکہ میرے بھائیوں پورے گھر کا سارا نظام اسی وقت تک درست رہتا ہے ایک گھر میں اسی وقت تک سکون راحت بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ہو سکتی ہے جب تک کہ عورت اپنے شوہر کی منظور نظر بنی رہے اور عورت اپنے شوہر کا خیال رکھتی رہے اسی لیے نبی رہتا نے ساتھ ہمارا حضرت امام امام احمد بن حنبل اور امام ابو نوحید دیگر محدثین نے نقل کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها واطاعت بالها آپ نے ارشاد فرمایا جس دیندار پرہیزگار تقوا شعار عورت نے دنیا میں گھر میں بیٹھے ہوئے یہ چار عمل کر لیا وہ چار عمل کیا ہے ان المرأة اذا صلت خمسہ جب عورت پچوتا نماز کی پابندی کر لی میرے بھائیو ایمان کے بعد ایمان کے بعد سب سے بڑی کامیابی کی شرط جو ہے پچوتا نماز کی پابندی ہے اگر نماز میں خلل ہے اور نماز درست نہیں ہے تو انسان کا کوئی عمل کامیاب کیا کے دن نہیں بنا سکتا سنا ہوگا آپ لوگوں نے نبی حضرت صاحب رشاد ہماتے ہیں سب سے پہلا حساب اللہ تعالیٰ لے گا وہ بندے کی زندگی کی نمازیں ہوگی آپ نے فرمایا اگر نماز میں انسان کامیاب ہو گیا تو نماز کے بعد تقریباً تمام کاموں میں میں کامیاب ہوتا جائے گا اور اگر انسان نماز میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس کے زندگی کے کوئی امال اسے کامیاب نہیں بنا سکتے تو پہلی شرط آپ نے ساتھ رمایا ان ہوتا نماز کی پابندی کر لے نمبر دو وہ سامد شہ اور ماہ رمضان کا روزہ رکھ لے نمبر تین وہ حضرت فر جہاں اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کر لے اور نمبر چار وہ اطاعت ما رہا اپنے رب کا حق ادا کرنے کیا اس نے نماز کی پابندی کر کے روزہ رکھ کر کے اور ہاں، روزہ رکھ کر کے اس نے اللہ رب العالمین کا حق ادا کیا اور اپنی عزت پاک دامنی کے ذریعے اس نے رب کو راضی کیا وہ آتا اجبا رہا اور چوتھی چیز اور جو اپنے شوہر کی جس نے اطاعت فرما برداری کر لیا زندگی جی بھر جس عورت نے اپنے شوہر کے بات فرما برداری کے ساتھ روزے نماز کی پابندی کیا اور ارشاد فرمایا اس عورت کا مقام لوگوں کی لحد خود تھا اس عورت نہیں کیا ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور اپنی عزت کی حفاظت کیا تھا اور اپنے شوہر کے ساتھ فرما بداری کر رہی تھی کہاں ہے وہ عورت کھڑی ہوگی اور کہے گی میں موجود ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانو سے اعلان ہوگا ادخل الجنت من ایدی اولاد الجنت شیطے اے بنا پر کہ عورت اگر دیندار آپ کے گھر میں آئی تو آپ کی زندگی سنور جاتی ہے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہوا کرتی ہے اس لیے میرے بھائیوں کوشش ہونی چاہیے کہ سب سے پہلا عمل جو ہمارا ہے کہ گھر میں اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کی اور اللہ صاحب رشاد فرماتے ہیں یہ بھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث امام ابو داؤد امام محمد بن حنبل امام ترمیدی امام ابن ماجہ یہ سارے محدثین نقل کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کا سارا میدان اور تمہارے گھر تک دیندار رشتوں کی قدر کی جائے آپ نے ساتھ فرمایا لڑکیوں کے ماں باپ لڑکیوں کے بھائی ایک ایسے ایک ایسے نوجوان میں دینا بھیجا ہے جس کا دین بھی پسند ہے اور جس کے اثرات بھی درست ہے با اخلاق بھی ہے شریعت کی دعوت بھی کرنے والا بھی ہے اگر کسی دین دار نے پیغام تمہاری بیٹی یا بہن کا بھیجا ہے تو فصل میں دور ہو اس کے پیغام کو قبول کر لو افسوس آج ایک آدمی کہتا ہے ہمیں دیندار رشتہ چاہیے لیکن دیندار کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت تو نماز اور ڈانس اور ناچ گانا بھی ہوتا ہو تو اس مجلس میں بھی شامل ہو جائے سمجھ گئے نا یہ دین کا اقدامہ دین کا معیار ہے اگر کہیں شریعت کا پابند ہے حرام کا کو نہیں چاہیے ہاں دیکھا روشن خیال چاہیے جو اس کے مرضی کے مطابق ہو اسی لیے سارا فساد پھیلا ہوا ہے یہ فلو ہو تکن فکر کن فلا تو فساد ان کبیر اگر ایسا رشتہ نہیں کرو گے دین کو ترجیح نہیں دو گے تو نتیجہ فساد کا ہوگا امن کا فساد کا ہوگا کرتگارت کا ہوگا خوریزی کا ہوگا اس لیے اگر امن و امان چاہتے ہو اور اپنا گھر اسلامی گھر بنانا چاہتے ہو تو ہمیشہ دین کو ترجیح دو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اقول کو لہٰذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلام عباد الدین اصطفیٰ اما بعد دین دار عورت اگر گھر میں ہے تو اپنے شوہر اسلامی معاشرے نامی خاندان قوم اور قبیلے کو سب سے بڑا تحفہ اگر ایک دیندار عورت دے سکتی ہے تو کیا ہوگی میرے بھائیوں شوہر کی اطاعت ہوگی شوہر کی فرما برداری ہوگی شوہر کے اولاد بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہوگی اور وہی عورت جو ہے چونکہ جانتے ہیں اولاد کا سب سے پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے اور ماں کا گوپا کی گود ہوا کرتی ہے ہم سارے ساتھی جانتے ہیں ہم تو صبح صبح سوئے رہے اور اٹھے ناشتہ کر کے اپنے میں چلے گئے اور شام کو پھر آئیں گے ہو سکتا ہے آپ اس وقت آئے کہ آپ کے بچے سو چکے ہوں اور ذرا بتائیں یہ پورے صبح سے شام تک وہ بچہ کس کے ہاتھ میں ہے بے دین ماں کے ہاتھ میں ہے یا دیندار ماں کے بوٹ میں ہے سوچنا پڑے گا اتنے دیر تک آپ کا بچہ روزانہ کس کے بوٹ میں ہے تکوا شعار فرما بردار اللہ کے رسول کے بات کرنے والی دیندار اور بعد کھانا رکھتا ہے تو کہتی ہے بیٹے دائیں ہاتھ سے کھاؤ ہر ماں میں جانا چاہتا ہے تو بیٹے یہ دعا پڑھ کر کے جاؤ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو ماں بتا ادب سکھلاتی ہے سونے کی باری آتی ہے دعائیں پڑھاتی ہے یہ مرد نہیں کر پاتا یہ سارا کام عورت کرتی ہے اسی لیے میں نے کہا ایک بچے کا سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ بیٹی ہو بات ہوتا ہے ماں کا گوشت ماں کی گوشت پہلے کیا کرتی ہے پاتے سال بھر بچوں کو نہیں دے پاتے دو دو سال رکھی ہے وہ بچے کی صحیح تربیت کر دی اسی لیے میرے بھائی ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہوئے آنے والی نسل کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اپنے گھروں کو دیندار بیویوں سے آباد کر اللہ اکبر ایک موقع پر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لوگوں ارباؤں ارباؤں من اوتیہن فقد اوتیہ خیر دنیا والآخرہ لوگوں چار چیزیں ہیں دنیا میں خربوں ہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ لیکن چار نعمتیں ایسی اللہ تعالیٰ کی ہیں من اوتیا ہننا فقط اوتیا خیر دنیا ابل آخرا چار نعمتیں جس کو مل جائیں سمجھو کہ دنیا کی کیا چیز نہیں ملی ہے کوئی پرواہی نہ کرے چار مین چیزیں ہیں بڑی نعمتیں ہیں یہ چاروں نعمتیں گھر مل گئی پھر یہ نہ پرواہ کرو کہ اللہ نے تمہیں کیا نہیں دیا ہے سمجھو دنیا آخر کی ساری بھلائیاں مل گئی ہیں وہ کیا ہے اللہ اکبر آج اپنے نمبر دو قلب شاکر قسم یہ چار نعمتیں اگر کسی کو مل گئی تو سمجھو دنیا آخرت کی ساری نعمتیں اس کو مل گئی دنیا میں تو مال ہے دھن ہے تجارت ہے کاروبار ہے لیکن آخرت کی بھلائی کیا میرے بھائی کو سیدھے جنت ال صرف کیا پوچھنا ہے یہ چار نعمتیں اتنی بڑی جس انسان کو جس مومن کو یہ چاروں محنت مل گئی سب جو دنیا کی بھی ساری بھلائیاں آ گئی اور آخرت کی بھی ساری بھرائی اللہ نے اس کو دے دیا ہے وہ کیا ہے میرے بھائی بڑی آسان سے بات ہے نمبر ایک آج میں نشان اس منہ میں ذکر الہی کرنے والی زبان کتنے خوش نصیب ہیں کتنے خوش نصیب ہیں یہاں بیٹھے ہیں جب تک جماعت نہ کھڑی ہو فکر کر رہے ہیں کمرے میں جائیں وہاں بھی بیٹھے فکر کر رہے ہیں مسجد سے جا رہے ہیں پیر چل رہا ہے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں اور آنکھیں دیکھ رہی ہیں کام سن رہا ہے لیکن زبان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑا ہے اگر آپ چاہیں تو چلتے پھرتے بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا اللہ اللہ اکبر نے آنکھیں دیا ہے کان دیا ہے زبان دیا ہے ہاتھ دیا ہے پیر دیا ہے ہمیں گھروں میں بیٹھے ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد ہمارا سارا وقت ٹی وی پر گزر جاتا ہے وہ بھی کہیں کرکٹ میچ ہو پھر کیا پوچھنا ہے اب تو ڈیوٹی بھی چھوڑ دینے کے لیے مسلمان تھے تاثر ہندو کبھی ڈیوٹی چھوڑ کر کے نہیں دیکھے گا اگر دیکھے گا تو مسلمان دیکھے گا اللہ ذرا باہر والا دھندا کیا ہے ادھر کچھ پیسے ہوں گے ادھر کچھ پیسے ہوں گے وہ پتا نہیں دو چار قسم کے پتے آتے ہیں اور کہیں ہوٹل پر یا گھر کے باہر اگر فلم نہیں دیں گے دیکھیں گے پھر سامانوں کا دوسرا کام ہوتا ہے اور نے چھوڑ دیا کہ یاد کرکن تم مجھے یاد کرتے رہو گے تو ہم تمہیں یاد کرتے رہیں گے اگر تم مجھے بھول جاؤ گے تو ہم بھی تمہیں نظر انداز کر دیں گے اور جب میں تم کو نظر انداز کر دوں گا تو چاہے ہندو تمہیں قتل کرے یا عیسائی مارے یہودی مارے دنیا کا سکھ مارے دنیا میں ہم کو بھول چکے ہو اس لیے میں نے بھی تجھے انہیں ظالموں کے حوالے کر دیا ہے مجھے یاد کرو گے تب ہم تمہاری حفاظت کریں گے یہ بچے کھیل کر کے فلمیں دیکھ کر کے کلبوں میں بیٹھ کر کے چوراہوں پر بیٹھ کر کے جو ہم ذکر راہی چھوڑ کر کے فضول چیزوں کا وقت گزارتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ادا ہمیں مل رہا ہے اس کو کیوں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہم نے تو اللہ نے ہمیں بھی چلا وارش کر دیا اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے فرمائی دوسری چیز میرے بھائیوں وہ کئی اس سینے میں شکر الہی کرنے والا دل ہونا چاہیے زبان میں ذکر الہی کرنے والی زبان سینے میں شکر الہی کرنے والا دل نمبر تین وہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتمائش آئے تو صبر کرنے والا جسم ہو آخری اور چوتھی چیز جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تو یہ وہ گھر میں ایمان والی دیندار عورت ہو تو ایمان ہی جو ہمیشہ عورت کو دین کے معاملے میں مدد کرتی ہو اگر حکم فرماتے ہیں سمجھو دنیا آخرت کی ساری نعمتیں مل گئی ہیں اب کسی چیز کا محتاج نہیں رہ گیا اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے جو کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے اور میرے بھائی یہ اسلامی معاشرہ اگر اس کو ہم مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو بڑے اختصار کے ساتھ پہلی چیز تو یہ ہے میرے بھائی ہمیشہ شوہر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے عورت کو بھی دو دن دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جس سے غلطیاں نہ ہوتی کوئی انسان ایسا نہیں اس لیے اس اسلامی معاشرے کو اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کے غلطیوں پر عورت پر سے کام لے شوہر کا کام یہ ہے شوہر کی دو چار غلطیاں چھوڑ رکھے اسی طرح سے مرد کا بھی یہی کام ہے شوہر کا کہ عورت کسی غلطیوں پر نگاہ نہ رکھے بلکہ نیکیوں پر نگاہ رکھے خونیوں پر نگاہ رکھے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ساتھ نمایا ایک عادت عورت کے ایک ہی عادت اگر تمہیں ناپسند ہے تو سینکڑوں عادتیں تمہیں خوش کر دینے والی ہیں ایک دوسرے بنانے کے لیے ایک دوسرے کی خوبیوں کا نگاہ رکھے نمبر دو ہمیشہ صرف ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہے نہ صرف مرد کی ذمہ داری ہے چاہیے کہ مرد عورت دونوں اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں شوہر عورت کی مدد کرے اور مرد عورت مرد کی مدد کرے ایک کا کام نہیں ہے دونوں کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو توفیق سے فرمائے نمبر چار نمبر تین ہمیشہ مسالہ بھائی عورت ہے یا مرد ہے اللہ نے جو کچھ دورے کو دیا ہے اس پر کراہت کرنے کی توفیق ہے کوشش کرے غیروں کو اللہ نے کیا دے رکھا ہے اس پر نگاہ نہ رکھے اور ورد قسم اللہ ہے اللہ نے تمہیں کتنا مال اور اولاد دیا ہے اے اس پر اتفاق کرنے کی کراہت کرنے کی کوشش کرو زیادہ آپ سے ہے ان کو نہ دیکھو بلکہ اللہ صرف ہمارے تم سے کم جن کو دیا اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ جن کو کم دیا ان کو دیکھو اسی طرح سے ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کریں تعاون کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی تو فکر سے فرمائے اور ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ ہمارے گھر کو پکا سچا مسلمان گھر بنا دے ہمیں اپنی اولاد اپنے اور بچوں کی اور اپنے ماتحتین کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اے عالمین ہم نے جو بیمار ان کو شفا کلی عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو بھولے بھٹکے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں لگا دے الحان عالمین ہمارے اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے تمام حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کی توفیق سے فرما ان کے اعمال کو قبول کر لے اور ان کو ہمیشہ وہی عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ جس میں مسلمان کی امت کی ملک کی ملت کی خیر و بھرائی ہے اور ایسے ان تمام کاموں سے انہیں اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے جو امت کے لیے دین کے لیے ملت کے لیے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

سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا الله أكبر سمع الله لمن سمعه اللہ ہیکل kaldı. Ha, tamam, hatırlıyor بکری میرے گائے

کھڑے کیے کیجیے آتے ہیں یعنی آگے بڑھ رہی جی یہ تو کمال ہے کہ ہر گائے چاہتی تھی اللہ اس پہلے یہ موجودہ تھا آپ ناپسند ہے بکرو تو وہ ناپسند ہے ہاں ناپسند ہے کیونکہ آپ کے پاس وسائل ہیں آپ چاہیں تو ایک بکرے کو باہر ہاں لیکن گھسیٹ کے لگو پسند ہے والے روایت اللہ سنیں

بتایا گیا ان کا معاملہ ہے حکومت کا لاگو تو نہیں ہے ہاں؟ اب ہم لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں پسند نہیں کر سکتے میرے کہنے مطلب، ہے کہ ہاں غلط کر رہے ہیں غلط تو ہوئی ہے یہی بتا دیں گے نا غلط ہے سمجھے نا کلمہ نہیں ہونا چاہیے آدھے شہر کیا پورے شہر میں تو عام حدیث آیا ہے ہاں؟ میں جو اذان سنے اور یہ پڑھ لے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو پڑھنے کی شفاعت بات کیا ہوتی بات رہتا ہے اسی کہتے ہیں حدیث جو ہے پڑھنا اسی کو آیا لیکن یہ تک ہے کہ کے لیے میں میرے سے ہو گئے بامبے والے دیکھو تمہارے کو بیٹھے پکڑوں گی بات ہو گئی تھی بھائی سے اچھا اچھا Thank اچھا۔ you. پیچھے ایسے نہیں ایسے الٹا ہاں اسپیکر پیچھے